حضرت عروہ بن مزرس بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا میرا حج ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جس نے یہ نماز یعنی نماز فجر ہمارے ساتھ مزدلفہ میں پڑھی اور ہمارے ساتھ یہ وقوف یعنی وقوف مزدلفہ کیا حتیٰ کہ مینا کو جائے اور اس سے پہلے وہ رات یا دن کو کسی وقت عرفہ سے ہو آیا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پنتالیس